نکاح اور رازداری کی سنتیں نمبر ایک اولاد کے جوان ہو جانے کے بعد ان کے رشتہ کرنے میں جلدی کرنا وضاحت اولاد میں لڑکے اور لڑکیاں دونوں شامل ہیں نمبر دو رشتہ کرنے میں حسب و نسب حسن و جمال اور مال و زور کے بجائے دینداری کو ترجیح دینا نمبر تین نکاح سادگی کے ساتھ کرنا وضاحت مصنون اور بابرکت نکاح وہ ہے جو سادہ ہو جس میں ہنگامہ یا زیادہ تکلفات اور جہیز وغیرہ کے سامان کا جھگڑا نہ ہو نمبر چار جمعے کے دن مسجد میں اور شوال کے مہینے میں نکاح کرنا وضاحت یہ محض مستحب اور پسندیدہ عمل ہے اس کے علاوہ کسی بھی مقام اور تاریخ میں نکاح کرنا خلاف سنت نہیں نمبر پانچ نکاح اعلانیہ اور سر عام کرنا نمبر چھ حسب استطاعت مہر مقرر کرنا نمبر سات شادی کی پہلی رات بیوی سے تنہائی کے وقت اس کی پیشانی پکڑ کر یہ دعا پڑھنا اللہ انی میں خیرو ہے اور خیرو میں جبلتا شرری ہے اور شرری میں جبلتا ترجمہ اے اللہ میں آپ سے اس کی بھلائی اور اس کی عادات و اخلاق کی بھلائی کے سوال کرتا ہوں اور اس اخلاق و عادات کی شرط سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں نمبر آٹھ بیوی کے ساتھ ہنسی مذاق اور کھیل کود کرنا نمبر نو بیوی سے صحبت کے ارادے کے وقت یہ دعا پڑھنا بسم اللہ اللہ جنبن الشیطانی و الشیطان ما رزقتنا ترجمہ میں اللہ کا نام لے کر یہ کام کرتا ہوں اے اللہ ہمیں شیطان سے بچائیے اور جو آلات آپ ہمیں عطا کریں اسے بھی شیطان سے دور رکھیے اور انزال کے وقت دل میں یہ دعا پڑھنا اللہ نصیبا ترجمہ اے اللہ جو آلات آپ مجھے عطا کریں اس میں شیطان کا حصہ نہ رکھیے فائدہ ان دعاؤں کو پڑھ لینے سے جو آلات ہوگی انشاءاللہ اس کو شیطان کبھی ضرر نہ پہنچا سکے گا نمبر دس شب عروسی گزارنے کے بعد ولیمے کا کھانا کھلانا وضاحت ولیمے کے لیے ضروری نہیں کہ بڑے پیمانے پر کھانا تیار کر کے کھلایا جائے تھوڑا کھانا حسب استطاعت تیار کر کے اپنے عزیزوں رشتے داروں اور دوستوں وغیرہ کو کھلا دینا بھی سنت ادا کرنے کے لیے کافی ہے حدیث میں ہے ترجمہ بہت ہی برا ولیمہ وہ ہے جس میں مالدار لوگوں کو بلایا جائے مگر غربا و مساکین کو نظر انداز کیا جائے بہوالا بخاری شریف حدیث نمبر سات سو اٹھتر بچہ پیدا ہونے کے وقت کی سنتیں نمبر ایک جب بچہ پیدا ہو تو اس کے دائیں کان میں اذائیں اور بائیں کان میں اقامت کہنا نمبر دو جب سات دن کا ہو جائے تو اس کا کوئی اچھا نام رکھنا وضاحت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ آدمی اپنے بچے کو سب سے پہلے تحفہ نام کا دیتا ہے اس لیے چاہیے کہ اچھا نام رکھے ایک دوسری حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن تم اپنے اپنے دا اجداد یعنی باپ دادا کے ناموں سے پکارے جاؤ گے لہذا اچھے نام رکھو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے ناموں میں سے اللہ جل شاہ کو سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ نام عبداللہ اور عبد الرحمان ہے ایک حدیث نے فرمایا یعنی پیغمبروں کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھو بہاولا ابو داود لہذا بہتر یہ ہے کہ بچوں کے نام انبیاء کرام صحابہ کرام اور اولیاء اللہ کے ناموں پر رکھے جائیں شرکیہ نام اور ایسے نام جن کے معنی صحیح نہیں ہرگز نہ رکھے جائیں وضاحت بعض لوگ عبد الرحمان عبد الخالق عبد القدوس جیسے ناموں سے لفظ ابد کو چھوڑ کر صرف رحمان خالق قدوس رزاق اور غفار و قادر وغیرہ کہہ کر پکارتے ہیں اس طرح ابد کا لفظ ہٹا کر اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ دوسروں کو پکارنا ناجائز اور حرام ہے نمبر تین ساتویں دن عقیقہ کرنا وضاحت ساتویں دن عقیقہ نہ کر سکے تو چودویں دن ورنہ اکیسویں دن یا اس کے بعد جب وسیعت ہو کر دیں نمبر چار بچے کا سر مونڈ کر بالوں کے وزن کے برابر چاندی خیرات کرنا نمبر پانچ سر مونڈنے کے بعد بچے کے سر میں زعفران یا کوئی سے خوشبو لگانا نمبر چھ لڑکے کے عقیقے میں دھو بکرے یا دھو بکریاں اور لڑکی کے عقیقے کے لیے ایک بکرا یا ایک بکری ذبح کرنا نمبر سات کسی بزرگ سے چھوارا چبوا کر بچی کے منہ میں ڈالنا یا چٹانا اور برکت کی دعا کرانا وضاحت اس عمل کو تحریک تبرک کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب بچے لائے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح کرتے تھے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو ان کی والدہ حضرت اسما بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے گئیں تو آپ نے یہی عمل فرمایا نمبر آٹھ جب بچہ سات برس کا ہو جائے تو اسے نماز و دیگر دین کی باتیں سکھانا اور دس برس کا ہو جائے تو سختی سے ڈانٹ کر نماز پڑھوانا اور ضرورت پیش آئے تو سزا دینا تاکہ نماز کا عادی ہو جائے تمبی آج کل لاٹ پیار میں بچوں کو بگاڑا جا رہا ہے اور یوں کہہ کر اپنے آپ کو تسلی دی جاتی ہے کہ ابھی تو بچہ ہے بڑا ہو کر صحیح ہو جائے گا یاد رکھنا چاہیے کہ اگر بنیاد ٹیڑھی ہو جائے تو اس پر تعمیر ہونے والی عمارت ٹیڑھی ہی ہوگی اس لیے ابتدا ہی سے اولاد کو اخلاق حسنہ سے مزین کرنا چاہیے ورنہ بعد میں پچھتاوا ہوگا ابو داود و ترمیزی بخاری و مسلم موت اور اس کے بعد کی سنتیں نمبر ایک جب یہ معلوم ہونے لگے کہ موت کا وقت قریب ہے تو وقت جو لوگ وہاں موجود ہوں اس کا منہ قبلہ کی طرف پھیر دیں اور کلمے کی تلقین کریں یعنی وہاں موجود لوگ یا ان میں سے کوئی ایک اس کے ایک باہر کلمہ پڑھنے تک اونچی آواز سے کلمہ پڑھتے رہیں نمبر دو جب موت قریب معلوم ہو تو یہ دعا پڑھیں اللہ و رحم و الحسنی بے رفیق ترجمہ اے اللہ مجھے بخش دیجئے اور مجھ پر رحم فرمائیے اور مجھے اوپر والے ساتھیوں میں پہنچا دیجئے نمبر تین جب روح نکلنے کے آثار محسوس ہوں تو یہ دعا پڑھنا اللہ آئینی علی غمرات الموتی و سکرات الموت ترجمہ اے اللہ موت کی سختیوں کے موقع پر میری مدد فرما نمبر چار موت واقع ہو جانے کے بعد اہل تعلق کا یہ دعا پڑھنا ان ان و فی مصیبتی و اخلف لی اخلیف منہا ترجمہ بے شک ہم اللہ کی ہی کے لیے ہیں اور ہم اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں اے اللہ مجھے میری مصیبت میں اجر دے اور اس کے عوض مجھے اس سے اچھا بدلہ عنایت فرما نمبر پانچ روح نکل جانے کے بعد میت کی آنکھیں بند کرنا نمبر چھ میت کو تخت پر رکھنے کے لیے اٹھاتے وقت اور جنازہ اٹھاتے وقت بسم اللہ کہنا نمبر سات میت کی تقسیم میں جلدی کرنا نمبر آٹھ میت کو قبر میں رکھتے وقت یہ دعا پڑھنا بسم اللہ ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترجمہ اللہ کا نام لے کر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر رکھتا ہوں نمبر نو میت کو قبر میں داہنی کروٹ پر اس طرح لٹانا کہ پورا سینا قبلے کی طرف ہو اور کچھ قبر کی دیوار کی طرف ہو وضاحت آج کل لوگ صرف مو قبلے کی طرف کر کے میت کو اس طرح چٹ چٹاتے ہیں کہ سینا آسمان کی طرف ہوتا ہے یہ بالکل خلاف سنت ہے نمبر دس تدفین سے فراغت کے بعد میت کے لیے استغفار کرنا اور منکر نکی کے جواب میں اس کے ثابت قدم رہنے کی دعا کرنا وضاحت تدفین کے بعد میت کے لیے قبلہ روح ہو کر دعا کرنا ہے لیکن نماز جنازہ کے بعد اجتماعی دعا جو کہ رائج ہے بدت ہے بہوالت ترمیزی و مستدری کے حاکم بخاری و مسلم